الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له له يضلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله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 وإن وإن يمسسك الله الله الله الله بضر فلا فلا كاشف له إلا هو يردك بخير راد لفضله يصيب به من من يشاء عباده وهو الغفور الرحيم وقال وقال رسول صلى عليه وآله وسلم الطيرة الطيرة الطيرة شرك شرك شرك وما منا ولكن يذهب بالتوكل في حديث آخر لا ولا ولا ادی ولا سفر معزز و مکرم و ناظرین جس دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اس دور میں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں انہیں بدعقیدگیوں میں سے ایک بدعقیدگی توہم پرستی کی تھی توہم پرستی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی وجود نہ ہو اس چیز کے وجود کا عقیدہ رکھنا یا اللہ رب العالمین نے جس چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھی ہے اس کے بارے میں تاثیر کا عقیدہ رکھنا اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام نحوست بھی ہے بدشگونی بھی ہے بدفالی بھی ہے مثالوں سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جب عورتیں اپنے بچوں کو کاجل لگاتی ہیں تو ان کے گال پر یا پیشانی پر بھی کاجل لگا دیتی ہیں کیا عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بچہ نظر بس سے بچے گا آفتوں سے بچے گا اس لیے کاجل لگا دیتی ہیں اب اللہ رب العالمین نے یا شریعت میں کاجل لگانے کو آفتوں سے بچنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے اسی کو وہم یا توہم پرستی کہا جاتا ہے وہم ہے انسان کا خیال ہے حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس کو مؤثر نہیں بنایا ہے یہ تاثیر نہیں ہے اس کے اندر ایسی زمانے جاہلیت کے اندر لوگ چڑیوں کو اڑاتے تھے چڑیا اگر دائیں طرف چلی جائے تو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اگر چڑیا بائیں طرف چلی جائے تو سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے برا ہوگا اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے بس نہیں کہا جاتا کیوں اس لیے کہ چڑیا اڑانا یہ سبب نہیں ہے آپ کی قسمت میں کہ چڑیا بائیں طرف چلی گئی تو آپ کے لیے برا ہو گیا دائیں طرف چلی گئی تو آپ کے لیے اچھا ہو گیا کیا اللہ رب العالمی نے اس کو سبب بنایا ہے آپ کے لیے سبب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے سبب سے جوڑ دیا ہے آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہوگی یہ سبب ہے کھانا کھانا پیاس لگی ہے آپ کو پانی پئیں گے تب آپ کی پیاس دور ہوگی آپ بیمار ہو گئے دوا کھائیں گے تب اللہ حربان اس کے ذریعے سے آپ کو شفا دے گا آپ کی بیماری کو دور کر دے گا آپ کو اولاد چاہیے شادی کریں گے بیوی کے پاس جائیں گے اللہ کی مشیت ہوگی تب اللہ رب العالمین آپ کو اولاد دے گا اللہ رب العالمین نے سبب سے چیزوں کو جوڑ دیا ہے لیکن یہاں اللہ رب العالمین چیزوں کو سبب نہیں بنایا ہے کہ چڑیا اگر دائیں طرف چلی جائے تو آپ کے لیے بہتر بائیں طرف چلے جائے تو آپ کے لیے برا اسی کو تباہ پرستی کہا جاتا ہے وہ خواب و خیال حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بدعقیدگی زمانے جاہلیت کے اندر پائی جاتی ہے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر بھی تبہوں پرستی کی بڑی کثرت ہے خاص طور سے خواتین میں عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہمارے سامنے تو نہیں ہیں سارے مرد لوگ ہیں یہ خطبہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی خواتین کو اپنی ماں اور بہنوں کو بچیوں کو بتائیں کہ تمام پرستی کا بدعقیدگی کا اور اسے بدشگونی کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ العالمین پر ایمان اور توحید کے خلاف ہے یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے ہم سب کا ایمان ہے تقدیر پر تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا پوری دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ ہر غلامی لکھ دیا ہے پوری دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کو فائدہ پہنچانی چاہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ ہر غلامی لکھ دیا ہے یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے کہ ہم نے اپنا ایمان چڑیے سے جوڑ لیا کاجل سے جوڑ لیا فلاں چیز سے جوڑ لیا یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہے توحید کے خلاف اللہ پر ایمان کے خلاف ہے ہم نے نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھ لیا جب کہ نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس لیے بہت خطرناک عقیدہ ہے یہ بہت خطرناک جرم ہے یہ بھیانک جرم ہے یہ اور یہ کیا ہے یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ توہم پرستی اور بدسگونی یہ شرک ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اطیر تو شرکن بدسگونی توہم پرستی شرک ہے تین مرتبہ نے فرمایا تین مرتبہ ہمارے بھی نے فرمایا اور ایک حدیث ماں فرماتے ہیں کہ لا اللہ والا ہام والا سفر اسلام پہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام پہ توہم پرستی نہیں ہے اسلام کے اندر کوئی جانور نہیں ہے ہاما الو جانور جس کو لوگ برا سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں آج بھی برا سمجھتے ہیں ان کو ولا سفر اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے میں نے یہ موضوع کو منتخب کیا اس لیے کہ ماہ سفر آج سفر کی اور نئی ہے سفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ منحوس سمجھتے تھے تو پرستی کا عقیدہ تھا یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں تجارت نہیں کریں گے شادی بیاہ نہیں کریں گے کوئی بڑا کام نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ خسارہ ہو جائے گا شادی کریں گے ناکام ہو جائے گی سفر پر جائیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا موت ہو جائے گی لوگ وہم کا شکار تھے اس مہینے کے تعلق سے سفر کے مہینے کے تعلق سے ہمارے عمل فرما کہ لا سفر اسلام میں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے سارے مہینوں کو اللہ نے بنایا کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے کوئی انسان منحوس نہیں ہے کوئی چیز منحوس نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے یہ بہت خطرناک جرم ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے لا علمی ہے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے جاہل ہیں وہ توحید کا علم نہیں سنت کا علم نہیں اس لیے لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں جتنا انسان توحید سے دور ہوگا اتنا زیادہ اس انسان کے اندر اس طرح کی بدعقیدگیاں پائی جائیں گی توحید اس کا علاج ہے اللہ پر ایمان اس کا علاج ہے تقدیر پر کامل ایمان اس کا علاج ہے جتنا زیادہ انسان کتاب و سنت سے توحید سے صلب صالین کے عقید اور منحص سے دور ہوگا جتنا زیادہ اس کے اندر جہالت ہوگی لا علمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر یہ بدعقیدگی پائی جائے گی تو بڑی وجہ ہے بڑا سبب ہے بدعقیدگی کا جہالت اور لا علمی ہمارے یہاں ساٹھ ستر ستر اسی پرسینٹ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے سب لوگ جاہل ہیں کتاب اللہ سب رسول کا اور اگر تیس پرسینٹ لوگوں کے پاس علم ہے تو اس میں پچیس پرسینٹ ایسے ہیں جن کے پاس صحیح علم نہیں ہے توحید کا سنت کا صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے شرک میں بدعت میں خرافات کے اندر رسم و رواج کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے لا علمی کی بنا پر جہالت کی بنا پر جس معاشرے میں جتنا زیادہ جہالت ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ چیز پائی جائے گی آپ سعودی عرب کے اندر ہیں سعودی عرب کے اندر توحید کا علم بہت بہتا ہے بہت مضبوط ہے ان کا علم اس لیے یہ بیماری یہاں نہیں پائی جاتی ہے زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی اس لیے کچھ زمانے میں صرف جہالت تھی علم نہیں تھا لوگوں کے پاس اس لیے پائی جاتی تھی ہمارے نبی نے آ کر کے تمام چیزوں کو ختم کر دیا ان پر بلڈوزر چلا دیا قلعہ کر دیا ڈائنامیٹ کر دیا اس عقیدے کو ان کی توہم پرستی کو کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے آج دیکھیے یہاں پر یہ چیز الحمد نہیں پائی جاتی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے ہمارے ملکوں کے اندر توہم پرستی پائی جاتی ہے تو ایک بڑی وجہ جہالت اور لا علمی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہ گیا ہے اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سبب بنا لیتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دل کی کمزوری کی وجہ سے خوف کی وجہ سے جتنا زیادہ انسان اللہ پر ایمان میں مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان طاقتور اور قوی ہوگا یہ بات نوٹ کر لیجیے جتنا زیادہ انسان توحید کے اندر مضبوط ہوگا اللہ پر ایمان کے اندر مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان قوی اور طاقتور ہوگا کیونکہ طاقت انسان کو اللہ کی ذات سے ملتی ہے سب سے بڑی طاقت والی ذات اللہ العالمین کی ذات ہے اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والی ذات نہیں ہے انسان کے پاس جو بھی طاقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کریں گے اللہ سے تعلقات قائم کریں گے جوڑیں گے اللہ پر توکل ہوگا اللہ پر بھروسہ ہوگا جس طریقے چاہیے یہ بیماری انسان کے پاس نہیں آئے گی کن کے پاس آتی جو دعیف العقیدہ عقیدے کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے جن کے پاس ایسے لوگوں کے پاس یہ بدعقیدگی آتی ہے جو سخت ایمان والے ہیں قوی ایمان والے ہیں تو و جو سنت والے ہیں جان چلی جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی ڈرنے والے جو لوگ نہیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس یہ بد عقیدگی نہیں پائی جاتی ہے بدعقیدگی ان کے پاس پائی جاتی ہے جو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے دل کو جوڑ کر کے رکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا پریشان ہو گئے اب تو ہمارے لیے برا ہو جائے گا ہمارے لیے شر ہو جائے گا یہ اب ہماری موت ہو جائے گی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا اور الو کو دیکھ لیا چڑیے کو دیکھ لیا اور کچھ چیز دیکھ لیا خلاص ایمان اتنا کمزور آپ کا جانور کو دیکھنے سے اپنا ایمان آپ نے خراب کر لیا بلی اور گدھے اور الو کو دیکھنے سے آپ نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا اللہ کی ذات کتنی مضبوط ذات طاقت اور ذات اس پر آپ کا ایمان ہے اس پر آپ کا ایمان اور توقع نہیں رہ گیا جن چیزوں پر آپ نے توقع بھروسہ کر لیا اعتماد کر لیا جن کا کوئی حقیقت ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے ان کا آپ کی قسمت سے کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں کا یہ ساری بدعقیدگیوں کی جڑی ہے میرے بھائی انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یہ ساری بدعقیدگی آتی ہے جہاوت کی وجہ سے آتی ہے اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بر صغیر ہندو پاک کے اندر مسلمان اور غیر مسلم ساتھ میں رہتے تھے اور ان کی وجہ سے ہندوؤں کی وجہ سے یہ بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر آئی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم ان کو مؤثر کرتے ہم ان پر اپنی چھاپ ڈالتے وہ ہم سے متاثر ہوتے ہم ان سے متاثر ہو گئے ان کے بہت سارے رسم و رواج کو ان کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا ان کو اپنے اپنا لیا آپ شادی بیاہ کی دکھ کو دیکھ لیجئے کتنی رسمیں جو غیر مسلموں کی آئی ہوئی ہیں آپ موت کے بعد کا منظر دیکھ لیجئے کسی انسان کی موت ہوتی ہے موت کے بعد ہمارے یہاں جو چیزیں کی جاتی ہیں بہت ساری غیر مسلموں سے آئی ہوئی رسم و رواج ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے نظر ڈالیں گے مسلمانوں کے معاشرے پر ایک بہت وافر حصہ خیر مسلموں سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں نے اپنے دین کا اپنے اور اپنا اپنی زندگی کا اور اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنا لیا چھوڑ نہیں سکتے ان کو معاشرہ کیا کہے گا دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں آج چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمیں دنیا کا خوف اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے ایمان کی کمزوری ہے دنیا کا ڈر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہمارے اندر اگر تو ایمان کی کمزوری کی بات نہیں رہے تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بھی یہ بدعقیدگی آج مسلمانوں کے اندر آئی کیونکہ ہندوؤں کے اندر توہم پرستی کثرت سے پائی جاتی ہے ان کا دین ہی اسی پر قائم ہے ان کیا کتنے بھگوان ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو اور جو پتھر کو کنکڑ کو اور سانپ اور بچھو کو اور اس طریقے سے ہر چیز کو جو بھگوان مانتے ہوں اور جو اپنا رب اور خالد مانتے ہوں اور کچھ بھی مانتے ہوں ان کی یہاں چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہم پرستی ان کی یہاں ہو سکتی ہے اس زمانے جاہلیت کی طرح چیز تھی اسلام نے اگر اس کو ختم کر دیا اسلام سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں تو بہت ساری جو وجوہات ہیں انہیں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کی سبھی جو بنا لیا آج دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں آپ دیکھیے میں نے کاجل کی مثال آپ کے سامنے دی مسلمان عورت بھی اپنے بچے کے پیشانی پر اور گال پر کاجل لگا دیتی ہے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ شیطان سے بچے گا نظر بس سے بچے گا یہ عقیدے کے ساتھ لگایا جاتا ہے آپ دیکھیے شام کے وقت جو ہے جھاؤ لگانے سے ہماری عورتیں گریز کرتی ہیں یہ غیر مسلموں کا عقیدہ جو مسلمانوں کے اندر آیا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دولت کم ہو جاتی ہے اس لیے شام کے ہم دیکھیں گے غیر جو ہے بہت ساری مسلم خواتین اپنے گھروں کے اندر جھاؤ نہیں لگاتی کہتے ہیں جھاؤ لگانے جس طریقے سے کچڑا باہر چلا جاتا ہے ایسی دولت بھی باہر چلی جاتی ہے دولت بھی کم ہو جاتی ہے اس لیے شام کے جھاؤ نہیں لگاتی اسی طریقے سے اگر مرد کی داہنی آنکھ اور عورت کی بائیں بائیں آنکھ اگر پھڑپڑائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی خبر آنے والی مرد کی داہنی آنکھ اور عورت کی بائیں آنکھ اگر پھڑپڑائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو کوئی اچھی خبر آنے والی ہے انسان سوتا ہے چھری رکھ کر کے سوتا ہے پیاز رکھ کر کے سوتا ہے کیوں اس لیے کہ پیاز اور چھری رکھ کر کے سونے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم برے خواب سے بچیں گے شیطان ہم کو خواب میں نہیں ستائے گا بچے کی ولادت ہوتی ہے جہاں عورت بیٹھتی ہے جہاں ولادت ہوتی ہے وہاں پر چھری وغیرہ لوہا وغیرہ کیا جاتا ہے یہ میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کے اندر ساری بداقیدگی پائی جاتی ہے باقاعدہ چھریاں رکھتے ہیں باقاعدہ وہاں پر لوہا رکھیں گے لکڑ رکھیں گے اس وجہ سے کہ یہ عورت بھی بچے گی نظر پس سے شیطان سے بچہ بھی شیطان سے بچے گا ایسے آپ دیکھیے بلی اگر راستے سے گزر گئی اس کو لوگ منحول سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سفر خراب ہو جائے گا ٹوٹے ہوئے آئینہ میں چہرہ دیکھنا لوگ اسے بڑا برا سمجھتے کہ پتی کو تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے ٹوٹے ہوئے چہرے میں آئینہ نہیں دیکھ ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے ہو سکتا کچھ لوگوں کے پاس نہ ہو لیکن یہ بدعقیدگی عام طور پر پائی جاتی ہے دودھ اگر ابل کر کے برتن سے نیچے گر گیا اس کو لوگ منہ سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی مصیبت آنے والی ہوگی الو چڑیے کی آواز سن لیا کوئی مصیبت آنے والی ہمارے خاندان میں کسی کی موت ہونے والی ہے مڈیر پر کوئے کی آواز سن لیا ہاں مہمان آنے والے ہمارے گھر کے اندر کویے کو پتہ چل گیا مہمان آنے والے ہیں جس کا کھانا بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے اس کو پتہ چل گیا کہ مہمان آنے والا ہے اور آپ کو اللہ نے آپ کو عقل دیا سوچ بھول دیا آپ دن رات بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مہمان آنے والا ہے کو معلوم ہو گیا کہ مہمان آپ گھر میں آنے والے ہیں کتنی کی یہ توہم توہم پرستی پرستی کہلاتا میرے بھائی اس کو کہا جاتا ہے مغرب ہو گئی سورج ڈوب گیا ساری بتیاں گھر کی جو ہے جلا دی جاتی ہیں اندھیر رہے گا تو شیطان آئے گا بھوت آئیں گے پریت آئیں گے جن آئیں گے ستائیں گے بچوں کو ان کو ستائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ بدعقیدگی ہوتی ہے چھینک آ گئی تو کوئی یاد کر رہا آپ کو ہے نا یہ بھی ہمارے یہاں بدعقید چھینک کسی کے آگے تو کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے ہچکی اگر آتی ہے تو نانی یاد کرتی ہے یا ممانی یاد کرتی ہے فلاں آپ کو یاد کرتا ہے اگر آپ کو جو ہے ہچکی آ گئی کثر سے اس طرح کی بدعقید کیا پائی جاتی ہیں داہنی ہاتھ ہتھیلی میں اگر خارش ہے تو دولت آئے گی یہ داہنی ہتھیلی ہے یہ داہنی ہتھیلی ٹھیک ہے اس میں اگر خارش ہے دولت آئے گی اور اگر بائیں میں خارش ہے دولت جائے گی بائیں میں اگر خارش ہے کچھ لاٹ ہو رہی دولت جائے گی دائنے ہاتھ میں ہو رہی دولت آئے گی آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح کی ساری بدعقیدگیاں کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں فلاں مہینہ منحوس ہے اس مہینے کے اندر ہم یہ کام نہیں کریں گے فلاں دن منحوس ہے اس کے اندر ہم یہ کام نہیں کریں گے فلاں شخص منحوس ہے یا اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے یہ ساری بدعقیدگیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں میرے بھائی ان تمام چیزوں کا ہمارے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑی پرانی تاریخ ہے بدسگونی کی یا توہم پرستی کی اور یہ مشرقین کا شیوا ہے یہ مشرقین کا عقیدہ غیر مسلم کا جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے سب سے پرانی قوم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے صالح علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمی نے اونٹنی دیا تھا معجزے کے طور پر پہاڑی سے پیدا کر کے پہاڑ میں صلی اللہ نے پیدا کیا تھا ان کے لیے اونٹنی انہوں نے مطالبہ کیا اللہ دعا کہ اللہ رب العالمین پیدا کر اس قوم کے بارے میں اللہ نے پرانی سب سے پہلی قوم جس کے بارے میں اللہ نے یہ توہم پرستی کی بدعقید کی بیان کی ہے اللہ نے فرمایا سور نمل کے اندر قول الطیر نبی کا ہم تم سے اور جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں سب سے ہم برا شگون لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی تمہاری وجہ سے آتی ہے تمہارے اوپر جو ایمان لے آئے ان کی وجہ سے آتی ہے دوسری قوم جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ بھی بدشگونی لیتی تھی اور انہوں نے کیا اللہ نے بیان کیا ان کے بارے میں وہی ان تو صرف یہ تو یہ تو یہ جب انہیں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی پہنچتی تھی تو موسا علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان سے برا سکون لیتے تھے ان کی وجہ سے جب تک یہ نہیں تھے کچھ نہیں تھا ان کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا کوئی صحیح العقیدہ انسان توحید سنت والا انسان جا کر کے کسی معاشرے میں توحید و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور شرک چھوڑتا ہے قبر پرستی مدار پرستی بدعت خرابات چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں ہاں اس کی وجہ سے پورے خاندان میں اختلاف ہو گیا اس کی وجہ سے برائی آ رہی بس حالانکہ وہ سنت کی تعلیم دیتا ہے توحید کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے وہ شرک بدعت کے خلاف وہ تک کرتا ہے لیکن اس کے اوپر سارا مسئلہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے جب سے یہ آیا خاندان میں جب سے یہ پڑھ کر کے آیا سعودی عرب سے جب سے آیا جب سے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہو رہی ہیں ہمارے خاندان میں سب اختلاف نہیں تھا سب برائی نہیں تھی اسی سے ایسے زمانے میں بھی تھا موسا علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب تک لوگ نہیں تھے جب تک کچھ نہیں تھا پورا امن امان تھا پورے خاندان میں سب شرک کر رہے ہیں کوئی کچھ ٹوکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا آج ٹوکنے والا پیدا ہو گیا اس کو برا کہنے والا ہو گیا اس لیے کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو آیا نا یہ سعودی عرب سے یہ وہابیوں کے ملک سے آیا یہ وہاں بھی بن گیا یہ وہاں بھی بن گیا سعودی عرب سے آ کر کے ہم سب کو جو وہابی بنا دے گا نزدیک بنا دے گا نا اس بلا سینک یہ وہی ہے جو مشرقین مکہ یا مشرقین ہر زمانے کے نبیوں کے تعلق سے اس طرح الزام تلاشی کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر سورہ یاسین کے اندر ایسی بستی جن کی طرف تین نبیوں کو بھیجا تھا ان کے بارے میں اللہ رب العالمین اس پہ کو بیان کیا ہے انہوں نے کیا کہا پالو ان نہ جمن نکم ہم نے تم سے بشکولی لی ہے اگر نہیں رکو گے نا اپنی دعوت سے توحید کی طرف بلانے سے ہم تم کو جو ہے سرعام پھانسی دے دیں گے ہم تم سب کو قتل کر دیں گے تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے اتل پتل ہے تمہاری وجہ سے بدمنی ہے تمہاری وجہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں قتل کر دیں گے اگر نہیں رکو گے تم توحید کی دعوت دینے سے تم نے کا جن بستی کی طرف اللہ رب العالمین تین نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرقین کے بارے میں اس بدعقیدگی کو بیان کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا وہی تو یہ سورہ نساء کیا ہے اللہ فرماتا ہے اگر ان مشرقین مکہ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے یعنی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے تمہاری وجہ سے ہے نوبلہ آپ خیر کا مستر تھے خیر لے کر کے آئے توحید لے کر کے آئے کہتے ان کی وجہ سے ساری ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے سب کچھ ہے وہی نبی جس کو لوگ صادق کہتے تھے امین کہتے تھے اسی نبی کے بارے میں توحید کی دعوت دینا شروع کیا شرک سے جانا شروع کیا اقدام سے پریشانی ہو رہی ہے امانت نبی کے پاس رکھتے تھے سب کچھ ان کے پاس لیکن جب انہوں نے توحید دعوت دینا شروع کیا تو کیا کہا ان کی وجہ ساری پریشانی ہے یہ مشرقین کا عقیدہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہوتا توبہ کر لیجیے تو ہم پرستی سے مشرقین کا عقیدہ ہے کفار کا عقیدہ ہے یہ مسلمان جس کا اللہ پر ایمان ہے ایک ذات پر اللہ پر توقل اعتماد ہے تقدیر پر ایمان ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابرامین ہم سب لوگوں کو ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے آمین بارک اللہ الب و نفان و کب بل عیات حقیم حکیم تعالیٰ جواد الکریم کری ملکوں پر روس اٹھائے